تقدیر کا مطلب کیا ہے اور دین اسلام میں تقدیر پر ایمان کی اہمیت کیا ہے یہ درس آپ کے سامنے دیا گیا تھا لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر دو تین اتوار سے درس نہیں ہو پایا تو آج جو ہمارا درس ہوگا وہ بھی تقدیر ہی سے متعلق ہے اور تقدیر کے درجات پر آج ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس سے پہلے تقدیر کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا اور یہ بات وہاں میں نے بیان کی تھی کہ تقدیر پر ایمان میں کئی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ شامل ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کرنے والا ہے دنیا کی ساری مخلوق ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کو ازل سے ہمیشہ سے علم ہے نمبر دو اللہ رب العامین نے سب کی تقدیروں کو محفوظ میں لکھ دیا ہے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے انسانوں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے جیسا کہ بخاری مسلم کے حدیث ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہر برامین کی جب مشیت ہوتی ہے تبھی دنیا کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتہ گرتا ہے نہ کسی جانور کی ولادت ہوتی ہے نہ کوئی جانور مرتا ہے معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ ہر برامین کے علم میں ہے اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز یہ ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے اللہ جہاں تمام مخلوقات کا خالق ہے وہی مخلوقات کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اللہ نے انسان کو مشیت دی انسان کو ارادہ دیا لیکن انسان کی مشیت اور انسان کا ارادہ اللہ ابامن کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب وہ عمل انسان انجام دیتا ہے تو یہ چند چیزیں ضروری ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق سے ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے یہ باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے بتائی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ تقدیر کے ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ مجبور نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کوئی کام کرنے پر بندے کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی اور سوجھ بوجھ کی تمیز رکھی اللہ رب العالمین نے اور انسان اس عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ سکتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے انسان کسی بھی کام کرنے پر مجبور نہیں ہے اللہ رب العامی نے اختیار دیا ہے اللہ رب العامی نے ارادہ دیا ہے اللہ نے مشیت دی ہے لیکن ہماری مشیتیں ہمارے ارادے اللہ رب الامن کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں لیکن کوئی بندہ کسی کام کے لیے مجبور نہیں ہے اگر مجبور ہو جائے تو انسان اگر گناہ کرنے پر مجبور ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوز اللہ ظلم ہو جائے گا جب وہ بندہ گناہ کرنے پر مجبور ہے اس کا کوئی قصور نہیں نکلے گا تو ایسی بات نہیں اللہ رب نے کسی کو مجبور نہیں بنایا پانچویں بات یہ ہے کہ تقدیر سر ہے راز ہے یہ علم اللہ رب العالمین نے دنیا کے کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا نہ فرشتوں کو نہ اس طریقے سے انبیاء کو نہ رسول کو کسی کو یہ علم اللہ نہیں دیا کہ آپ کی افلا کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اس لیے کوئی آدمی تقدیر اور قسمت کو بہانہ نہیں بنا سکتا کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے اگر اسے معلوم ہو جائے تب انسان بہانہ بنا سکتا ہے کہ میرے تقدیر میں فیل لکھنا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے بچہ محنت نہیں کرتا ہے تو کہ اس کو معلوم ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو اس کو نہیں معلوم ہے اللہ نے علم نہیں دیا اس کو یا کوئی انسان بزنس نہیں کرتا ہے محنت نہیں کرتا ہے وہ کہتا کہ بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا کہ میں فقیر ہی رہوں گا میں ہمیشہ بھیک مانگوں گا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو میں کیوں محنت کروں میں کیوں تجارت کروں کیوں بزنس کروں مجھے مال تو ملے گا نہیں تو اللہ نے علم تو نہیں دیا کیسے اس کو معلوم اللہ ہر غلامی نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا ہے یہ سر اور راز ہے اس لیے کوئی انسان اس کا بہانہ نہیں بنا سکتا نہ گناہ کرنے کے لیے نہ نیکی چھوڑنے کے لیے کہ انسان بہانہ بنا لے کہ میری قسمت میں نماز پڑھنا نہیں لکھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں میری قسمت میں روزہ لکھنا نہیں رکھنا نہیں لکھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں نہیں تجھے کیسے معلوم کہ تیری قسمت میں اللہ نہیں لکھ دیا کہ تو روزہ نہیں رکھے گا ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں آخر تو نماز نہیں پڑھتا آخر تو کیوں شرک کرتا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قسمت میں اللہ نے شرک لکھ دیا نہیں یہ علم اللہ رب العامی نے کسی کو نہیں دیا جب بندہ بیمار ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے بیماری لکھی ہے میں علاج نہیں کراؤں گا وہ علاج کراتا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے بہترین سے بہترین اسپتال ڈھونڈتا ہے علاج کے لیے کہ میرا علاج ہو جائے صحت مند ہو جاؤں وہاں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے میرے لیے بیماری لکھ دی میں بیمار ہی رہوں گا لیکن جب نیکی کی بات آتی ہے تو بہت سارے ایسے ہیں بد نصیب جو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیر میں اگر لکھا ہوتا تو میں بھی نماز پڑھتا ہماری قسمت میں بات لکھی ہوتی تو میں بھی روزہ رکھتا تو یہ سب جہالت ہے یہ سب تقدیر پر ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے اللہ رب العامین نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی قسمت میں آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس لیے انسان اس کا اس کا بہانہ نہیں بنا سکتا انسان کو اللہ نے پیدا کیا عقل دی ہے دماغ دیا ہے اور انسان جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مسجد کے اندر تھے چلے گئے وہ کچھ لوگ جائیں گے باہر باتیں کریں گے کپاسٹنگ کریں گے ہوٹل میں جا کر کے چائے پئیں گے سیاست پر گفتگو کریں گے لیانی باتیں کریں گے ہے کہ نہیں ہے آپ کو اللہ نے توفیق دی آپ علم میں بیٹھے درس میں آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو انسان جو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہے انسان جس چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ چیز اسے مل جاتی ہے آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ ہاں شراب کہاں ملتی ہے لیکن جو شراب کے پینے والے ہیں اس کے پیچھے رہتے ہیں انہیں معلوم رہتا ہے کہاں کہاں شراب ملتی ہے تو اللہ رب العالمین انسان جو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کی قسمت میں اللہ کو معلوم ہے کہ انسان اسی راستے پر چلے گا اسی راستے پر چلے گا اور وہ صحیح راستے پر نہیں آئے گا تو اس طریقے سے وہ چیز اللہ نے اس کے اپنے علم کے مطابق اس کے لیے لکھ دیا اور وہ چیز اس کے ساتھ ہو کر کے رہتی ہے تو اس لیے تقدیر جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے یہ اللہ رب العالمین کا علم کامل علم ازلی اس علم کا بہانہ بنا کر کے انسان کوئی غلط کام نہیں کر سکتا جیسے کوئی استاد کسی طالب علم سے کہہ دے کہ بھائی تم امتحان میں مجھے نہیں لگتا کہ پاس ہو جاؤ گے یا کسی طالب علم کو دیکھ کر کے کوئی طالب علم محنتی ہے وہ کہہ دیتا کہ بھائی تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے اب وہ آدمی اسی پر بیٹھا رہے کہ میں تو پاس ہو جاؤں گا محنت نہ کرے تو یقیناً وہ پاس نہیں ہوگا کیونکہ پاس ہونے کے لیے محنت شرط ہے پاس ہونے کے لیے محنت شرط ہے تو اللہ ابامن کا جو علم ہے علم کامل ہے ایک استاذ کا جو علم ہے یا بچوں کے تعلق کی معرفت ہو ناقص بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ ابامن کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمی نے جو کچھ لکھ دیا ہے اپنے علم کامل علم عزلی کے مطابق اور اس انسان کی رغبت اور اس کے مطابق کہ انسان ایسا ہی رہے گا اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے جو صحیح راستہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دے دیتا ہے جو غلط راستہ ڈھونڈتا ہے غلط راستے پر شیطان اس کو لے کر کے جاتا ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ کے سر سے پوچھا گیا جماعت تقدیر میں لکھ دیا تو کیوں عمل کریں تو نے کہا اے ملو فکل میسر لما خلخلا عمل کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا اور کس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھے کہ اللہ رب العالمی نے ہمارے لیے اچھی بات لکھی ہے ہمارے لیے جنت لکھی ہے جہنم سے نجات لکھی ہے اللہ رب العالمی نے میرے لیے صحت لکھی ہے اللہ نے میرے لیے اولاد لکھی ہے نیک بیوی لکھی ہے مال لکھا اللہ رب العامن ہمیشہ انسان پازیٹو سوچے مثبت سوچے اللہ رب العامن کے تعلق سے اس نے زم رکھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے زم رکھنے والا اس نے انسان رکھتا ہے تو انسان اس کے مطابق کوشش بھی کرتا ہے انسان اپنے دماغ میں بچہ پہلے سے بٹھا لے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا وہی دماغ میں سوچتا رہے بار بار وہی اس کے دماغ بات آئے گی تو ظاہر بات ہو کبھی محنت نہیں کرے گا اور کہے گا مجھے فیل ہی ہونا ہم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے محنت بھی کرے گا تو اتنی محنت نہیں کرے گا جتنی کی ضرورت ہے پاس ہونے کے لیے تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب کے ساتھ اس نے زم رکھے کہ اللہ ابراہین ہمارے لیے خیر چاہتا ہے اللہ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ ہمارے فخر تنگ تنگست اور محتاج بن کر کے دنیا میں نہیں چاہتا کہ میں اسی طریقے سے رہوں اللہ میرے لیے چاہتا کہ میں دینے والا بنوں علی دولیا خیر امیرد السفلا دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے تو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے تو انسان یہ سوچے اپنے تعلق سے جنت کے بھی تعلق سے خیر کے تعلق سے گناہوں کے تعلق سے کہ اللہ رب العامن نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا لہذا ہم ہر گناہ سے ہر شر سے اللہ کے معاشی سے دوری اختیار کریں گے تو انسان حسین رکھے اللہ رب العامن کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہذا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے خلاف ہو جس میں اللہ کی معاشیت ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو اللہ کے ساتھ شرک ہو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں ہاتھ میں تعویذ پہنتے ہیں گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں اور گردن میں تعویذ لٹکاتے ہیں دھاگا لٹکاتے ہیں پاؤں میں اور اس طریقے سے کمر میں کتنے لوگ ہیں اسے جو کڑا پہنتے ہیں یا دھاگے لٹکاتے ہیں اللہ کے حدیث منتا اللہ کا متن فقط اشرک جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ ابامن کے ساتھ شر کیا منتا اللہ ودا فلاح اللہ اولا جس نے کوئی گھونگا کوئی سی پی کوئی چیز لڑکائی اللہ تعالیٰ اس کی برات کو نہ پوری کرے اللہ اس کی مراد کو نہ پوری رکھے زمانۂ جاہلیت کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں کہ لوگ اپنے بچوں کے گلے میں ہاتھ میں جانوروں کے گلے میں سیپی گھوگا کھچوے کی ہڈی سانپ کی ہڈی اور اس طریقے سے تانت وغیرہ جو پرانی تانت ہو جاتی تھی وہ اپنے جانوروں اور بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ رہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی جانوروں کی حساس ہوتی ہے نظر بس سے بچتے ہیں جانور دودھ دیتا ہے اس کے دودھ کو اور تھن کو نظر بد نہیں لگتی ہے یہ زمانے جاہلیت کے عقیدے تھے اس میں انسان کا اللہ پر توقل نہیں رہتا ہے کس پر توقل رہتا ہے دھاگوں پر اس سیپی پی اور کھچوے کی ہڈی پر اور سانپ کی ہڈی پر اور فلاں فلاں چیزوں پر انسان کا تکیا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ لیکن ہاتھ میں آپ دیکھیں گے ساری چیزیں ان کی نظر آتی ہیں یا اس طریقے سے کوئی تابا کوئی پیتل اٹکاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا اس کے تعلق سے کوئی عقیدہ نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے کچھ کے تعلق سے تو بھی حرام و ناجائز ہے کیونکہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے اگر آپ اس کے بارے میں عقیدہ رہتے تو شرک ہے لیکن اگر آپ کچھ عقیدہ نہیں رہتے خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں جمال کے لیے یا کسی اور کے لیے تو بھی نہ جائے تو حرام ہے کیونکہ غیر مسلموں کی مشابعت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان وغیرہ میں جو ہندو ہیں سکھ وغیرہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے اور چھلے پہنتے ہیں دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں ہندو ان کے یہاں باقاعدہ رکشا بندھن ایک تیوہار ہوتا ہے یہ سب انہیں کی مشابعت ہے اگر کوئی آدمی ایسی باندھ لیتا ہے ایسے ہی پہن لیتا تو بھی مشابعت ہے ان کے اور مشابعت غیر مسلمین کی حرام ہے یہ ناجائز ہے تو جائز نہیں ہے یہ تو یہ انسان یہ سوچے ہمیشہ کہ اللہ رب الامی نے مجھے موحد بنایا ہے میں توحید پر رہوں گا دعا بھی کرے شرک نہیں کروں گا اللہ کے اطاعت کروں گا اللہ کی نافمائی نہیں کروں گا میں اللہ کے بات پر قائم رہوں گا انسان یہ ساری چیزیں سوچتا ہے تو اللہ رب العامین اس کے ساتھ اسی کر دیتا ہے اللہ کے سر کے حدیث ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے زن کے مطابق ہوتا ہوں جیسا آپ کا دن رہے گا ویسا اللہ ابراہین آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا برا سوچیں گے تو برا ہوگا اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا حتیٰ کہ دوستوں کے ساتھ بھی اگر آپ برا سوچتے ہیں تو دوستی ایک دن ختم ہو جاتی ہے اس دوست کے دل میں بھی آپ کے تعلق سے برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس انسان ہمیشہ اپنے ذہن کو دماغ کو ان گندگیوں سے آلائشوں سے پاک رکھے اور ہمیشہ اللہ کے تعلق سے اپنے تعلق سے رشتہ داروں کے تعلق سے ماں باپ کے تعلق سے اور خاندان اور رشتہ داروں کے تعلق سے انسان ہمیشہ حسن زن رکھے حسن زن سے رشتہ داریاں برقرار رہتی ہیں دوستی قائم رہتی ہے جہاں بدزنی آتی ہے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے سارشتے اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان ہمیشہ اللہ رب العامن کے تعلق سوچے کہ اللہ نے میری تقدیر میں اچھی چیز لکھی ہے اللہ تعالیٰ مہربان رحم دل ہے اللہ تعالیٰ جمیل ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ نے اچھی چیزیں میری قسمت میں لکھی ہیں انسان نہ سوچے کہ اللہ رب العامن نے میرے لیے بری چیزیں لکھ دی ہیں کبھی انسان کو یہ چیز نہیں سوچنا چاہیے تو یہ تقدیر کے تعلق سے ان میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے گشتہ دس کے اندر بیان کی گئی تھیں آج ان شاء اور ساتھ ہی ساتھ تقدیر کی اہمیت پر بھی کافی زور دیا گیا تھا کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ تقدیر کا انکار کر دے دنیا کی کتنی بھی نیکیاں کرے وہ تمام نیکیاں اللہ تعالی کے ہاں برباد ہیں تقدیر پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے عبداللہ بنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب بسرا کے کچھ لوگ گئے وہ تابعین تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ پہنچے تو کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں انسان کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے سے نہیں رہتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہا کہ جاؤ تم سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں لوگ ہم سے بری ہیں اور اہد پہاڑ کے برابر اگر وہ سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں کس پر تقدیر پر یہ تقدیر کا انکار اللہ کے علم کا انکار ہے اللہ کی ایک اہم ترین صفت کا انکار ہے لہذا یہ کفر ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اگر کوئی بندہ ایک تقدیر کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کے اندر تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے انسان خود محسوس کرتا ہے کہ بھئی تقدیر ہوتی ہے ایک انسان کتنی محنت کرتا ہے مان لیجئے کسی کی شادی ہو کہ اس کی اولاد نہیں مان لیجئے اولاد کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے لیکن اولاد نہیں اللہ نے اس کی تقدیر نہیں لکھی انسان تجارت کرتا ہے تجارت کرتا ہے بزنس کرتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی کئی بزنس کرتا ہے لیکن اس کو مال نہیں ملتا ہے محنت کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی محنت کے اندر کامیاب نہیں ہوتا اللہ کی مصلحت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو سکتا ہے یہی اس کے لیے بہتر ہو لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے لہذا ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی کمی نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات موجود ہے جس کا علم سب کو محیط ہے جس کا علم سب پر غالب ہے اور اس کے علم کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ انسان کو جو دنیا کے اندر جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ سب دلیلیں ہیں انسان کے لیے کہ تقدیر موجود ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر لکھی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کو نہیں ملتا اور کوئی انسان ہے کہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہترین روزی دیتا ہے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا کے اندر آپ سے ہم سے زیادہ مند اور دماغ والے لیکن ان کے پاس نوکری نہیں ہے یا تو لوگوں سے قرض لے کر کے زندگی گزارتے ہیں یا لوگوں کے احسان پر وہ جیتے ہیں اللہ نے آپ کو علم دیا اس سے کم دیا لیکن اللہ رب نے آپ کو روزی دے رکھی تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں لہذا ہمیشہ انسان اللہ رب کے تعلق سے اسے دن رکھے اور تقدیر پر ایمان رکھے کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا دنیا کی ہر نیکی کر لے اور یہ نہیں کہ اس کے پاس حتیٰ کہ معاہد ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ وہ معاہد ہی کیوں نہ ہو شرک نہ کیا ہو کبھی زندگی میں تو بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ کیونکہ وہ کافر ہو گیا وہ کافر پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر تو یہ ضروری انسان کے لیے کہ ایمان کے ارکان ہے یہ ان کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا مومن ہی نہیں کہلا سکتا وہ کسی بھی چیز کا انکار کر دے تو اس لیے بہت ضروری انسان کے لیے تقدیر پر ایمان لانا آج ہم پڑھیں گے تقدیر پر ایمان کے درجات تقدیر پر ایمان کے چار درجات ہیں لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دو درجہ بیان کیا ہے اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ہر درجے کے اندر دو دو چیزیں ہیں تو کتنی ہو گئی چار ہو گئی اگرچہ انہوں نے چاروں کو الگ الگ نہیں بیان کیا ایک درجے کے تحت ایک اور چیز بیان کر دی دوسرے درجے کے تحت دوسری چیز بیان کر دی چار چیزیں ہو گئیں تو ایمان کے چار تقدیر پر ایمان کے چار درجات ہیں آج دو درجہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یا ہاں دو یا ایک درجہ پڑھیں گے اس کے بعد بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور وہ چار درجات کیا ہیں علم نمبر دو کتابت یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے یہ علم اور کتابت کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا نمبر تین مشیت کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی کوئی چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے نمبر چار خلق یعنی اللہ ہر غلامن ہر چیز کا خالق اور مالک ہے پیدا کرنے والا ہم جو عمل کرتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں اللہ ان کو پیدا کیا ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو درجات ہیں تقدیر پر ایمان کے علم کتابت مشیت اور خلق پیدا کرنا یہ چار تقدیر پر ایمان کے درجات ہیں تو مصنف فرماتے ہیں ولیمان ایمان بالقدر اللہ درجعین کل درجتن تتضمن و شعین تقدیر پر ایمان لانے کے دو درجے ہیں اور ہر درجہ دو چیزوں کو شامل ہے دو چیزوں کو متضمن ہے یہ دو چیزیں ملا دیں گے چار چیزیں ہو جائیں گی انہوں نے الگ الگ نہیں بیان کیا دو کے اندر دو اور چیزیں بیان کر دی اس طریقے سے چار چیزیں ہوگی پھر آگے فرماتے ہیں اسی رحمۃ اللہ علیہ فد درجت الا المان اب اللہ الما ملحلق عام اب علم القدیم الدی ہوا موصوف بھی ازلن و ابدا تقدیر پر ایمان کے درجات میں سے پہلا درجہ کیا ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم سے جس کے ساتھ وہ ازل اور سے اور ہمیشہ کے لیے متصف ہے وہ جانتا ہے کہ مخلوق آئندہ کیا عمل کرنے والا ہے یا لوگ کیا عمل کرنے والے ہیں یہاں مصنف نے یہ نہیں فرمایا کہ مخلوق یا بندے کیا عمل کر رہے ہیں یہ فرمایا کہ کیا عمل کرنے والے ہیں کیونکہ اس میں وہ بھی شامل ہے جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ جو عمل ہم نے آپ نے کیا ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے موت سے ایک سیکنڈ جو ہے چند دن یا ایک گھنٹہ پہلے کریں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے تو جو انسان کر رہا ہے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو اتنا ساری چیزوں کا علم ہے کہ جو انسان کرنے والا بھی نہیں کیا یہاں مسلم نے کیا بیان کیا ملخلق عاملون کہ جو مخلوق کرنے والی ہے لوگ کرنے والے ہیں یہ یعنی نہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں عمل جو کر رہے ہیں تو معلوم ہی معلوم ہے جب یہ معلوم ہے اللہ رب العالمین کو کہ جو بھی آپ کریں گے یا دنیا کی ساری مخلوقات جو بھی کریں گی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ وہ کب کریں گے کیسے کریں گے کس حالت میں کریں گے کب کریں گے تمام چیزیں تو جب انسان کوئی عمل کر رہا ہو تو کیا اس کو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا اس کا علم بدرج اولا ہوگا اللہ رب العالمین کو اس کا علم بدرج اولا ہوگا تو یہاں مسلم فرمایا کی جو اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم سے جس کے ساتھ وہ ازل سے یعنی ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ قدیم کا لفظ جو ہے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے لیکن قدیم پرانے زمانے کے جو علماء تھے ان کے ہاں قدیم کا معنی یہ ہوتا تھا ازل جس کی کوئی شروعات نہ آنی ہمیشہ سے اس معنی میں اس کو استعمال کرتے تھے لیکن قدیم نسبی بھی ہوتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے جبیل میں پرانا ہوں ہے نا ایک آدمی آیا بیس سال پہلے تیس سال پہلے میں آپ سے تیس سال پرانا ہوں تو یہاں نسبت نسبی ہو گئی نسبتاً آپ پرانے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں نسبتاً پرانا کہنا یہ جائز نہیں ہے تو یہ قدیم اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا چاند کے بارے میں حت عقل ارجون القدیم ارجون کہتے ہیں ٹہنی کو قدیم پرانی آپ دیکھیں چاند جب نکلتا چودھویں کے چاند تو موٹا رہتا ہے پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پتلا ہو جاتا ٹہنی کے مانن پتلی ٹہنی کے مانن ہے نا جب پہلا چاند ہوتا ہے چودہ یہ مہینے کا شروع کا پہلا چاند تو دیکھ کتنا پتلا رہتا ہے پھر دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے پھر موٹا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے پتلا ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے فرمایا کل اجون القدیم اس کے لیے بھی اللہ نے قدیم کا استعمال کیا ہے اسی لیے علماء نے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور صفات کے تعلق سے لفظ قدیم کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے کیونکہ قدیم اس معنی کے لیے بھی آتا ہے نسبتاً ماننے کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں پر قدیم یا پرانے زمانے کے جو علماء تھے وہ قدیم کو ازل کے معنی میں لیتے تھے تو اس لائیے سے انہوں نے استعمال کیا بہرحال الفاظ انسان کو وہی استعمال کرنا چاہیے جس میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا علم ہے جو بعد میں انسان کرنے والا ہے وہ عالم جمیع احوال علم منت آتی ولم آسی و ولاجال اور اسے اللہ رب الامین کو ان کے تمام احوال کا علم ہے ان کی اطاعت کا بھی نافرمانیوں کا بھی اور رزق کا اور موت آجال وقت کا تمام چیزوں کا اللہ رب کو علم ہے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا کب کرے گا کیسے کرے گا کیا کمی کرے گا نماز پڑھے گا تو بھول جائے گا سدے سو کرے گا سدے سو بھی بھول جائے گا فلاں چیز کرے گا سب اللہ کو معلوم ہے کوئی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے جی ایسے ہی نافرمانیاں انسان کون کون سی نافرمانی کرے گا سب اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے وقت احاط تو ابک الشعین علم اللہ رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے وہ اللہ ابیک الشعین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہر چیز ہر چیز میں سب شامل ہے تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو اللہ کا علم محیط ہے ازل سے ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ولاضاف اور جو بھی رزق انسان کو ملتا ہے رزق صرف مال کا نام نہیں ہے رزق کا جو لفظ ہے ہم عام طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں رزق مانے مال دولت نہیں رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کو ملے نعمت وہ رزق ہے بیوی بھی رزق ہے نیک اولاد بھی رزق ہے علم بھی رزق ہے اور کیا نام ہے منصب بھی رزق ہے صحت بھی رزق ہے سب کچھ رزق ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا اللہ ہی دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کو کچھ مل رہا ہے وہ سب کے سب رزق ہے ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے لیے اللہ رب العالمین رزق کا لفظ استعمال کیا ہے لہذا اللہ اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رزق ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا عبادت کرنے کا رزق دیا توفیق دی اور اس طریقے سے صحت اور تندرستی اور اللہ کی راہ میں خرچ سب کا سب رزق ہے تو رزق یہ جو ہے صرف مال اور دولت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزوں کے لیے رزق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بول آجال اور وقت کتنی عمر آپ کی ہوگی کتنے سال آپ زندہ رہیں گے کب کیا کریں گے ان تمام چیزوں کا اللہ رب العامن کو علم ہے یہ پہلی چیز ہوگی تم مکتب اللہ فی اللہ المحفوظ مقادیر الخلائق پھر اللہ رب العالمین لوہ محفوظ میں مخلوقی تقدیریں لکھ دیں یہ دوسرا درجہ آ گیا ہے نا کہا کہ ہر درجے کے اندر دو دو چیزیں شامل ہیں کہ دوسرا درجہ کہ پہلا ہو گیا علم دوسرا کیا ہو گیا لکھنا کتابت اللہ نے لوہے محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے لوہے محفوظ کی ماہیت کیا ہے اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کچھ وارد نہیں ہے اور اس کو لوہے محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے یا مخلوق کے ہاتھوں سے محفوظ ہے بندوں یا مخلوق کے ہاتھوں سے محفوظ ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں آپ کچھ لکھ دیں کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں کچھ کم کر دیں نہیں لوح محفوظ سب محفوظ کے اندر لیکن وہ تانبے کا ہے پیتل کا ہے لکڑی کا ہے تختی کس کی ہے وہ کس چیز کا اللہ عالم ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں بس لوح محفوظ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العامین نے ہر ایک انسان کی یا ہر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ رب الامی نے سب کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اس مسئلے میں علماء کے یہاں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی ہے صحیح اور راج قول تو یہی ہے کہ قلم کو اللہ نے بلامن نے پیدا کیا جیسا کہ حدیث ہے لیکن لیکن کچھ اور نصوص ملتے ہیں جن سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اور بک کی چیزیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں جیسے عرش اور پانی تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ ان میں سب سے پہلے کون ہے جیسے کہ حدیث ہے کہ اللہ رب العامین نے پچاس ہزار سال پہلے سب کی تقدیر لکھی قلم کو پیدا کہ وہ کان عرش ہوا علما اللہ کا عرش پانی پر تھا اللہ کا عرش پانی پر تھا تو اس سے معلوم کیا ہوا گویا کہ پانی قلم سے پہلے ہو گیا تو اس طرح کی کچھ نصوص حدیثوں کے اندر ملتے ہیں جس سے علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا قلم کو یا پانی کو یا عرش کو کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کے بعد پھر کرسی ہے سب سے بڑی مخلوق عرش اس کے بعد کرسی ہے یہ سب مخلوق ہیں سب کو اللہ رب العامی نے پیدا کیا ہے تو لیکن صحیح بات یہ ہے جو علماء راضی قرار دیا ہے کہ قلم ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے فعول ما خلق اللہ القلم کیونکہ اس کے تعلق سے نس شریح موجود ہے باقی اور جو نصوص ہیں اس میں سراحت نہیں ہے اس میں سراحت ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا فقا اللہ لہو اکتو تو اللہ نے کہا اسے لکھ ما اکتب تو اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں اخت ما ہوا یوم القیامہ تو اللہ رب العلامین نے کیا فرمایا کہ تو لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے تو قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو اس نے لکھ دیا اللہ رب کے علم کے مطابق اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق تمام چیزوں کو لکھ دیا یہاں پر کوئی اشکال کر سکتا ہے اعتراض کہ اللہ نے قلم کو لکھنے کیسے حکم دیا کیسے اس کو بلایا جبکہ قلم جامد ہے وہ سننے والی چیز تھوڑی ہے قلم کہ قلم کو اللہ نے بلایا اور پھر اس نے کہا کہ میں کیسے لکھوں پھر اس نے لکھا اللہ نے کہا قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامع جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ابراہین کی طرف اللہ کی جو کی بنسبت جو ہے وہ عاقل ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے جامد ہے اللہ ابرامین کے لیے جامد نہیں ہے اور جب وہ عاقل ہوتی ہیں تو ان سے مخاطب ہونا درست ہوتا ہے یہ جواب دیا ہے امام ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے قرآن اللہ نے فرمایا آسمان کے بارے میں سم استوا السما و دخان فقال اللہ ولی الرد اطیا تو فقال اللہ ولی الرد اطیا تو کرم قالتا عطینہ تو عین سور فصرت کے آئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں ہی دھواں تھا تو اس سے فرمایا اور زمین سے کہ تم دونوں آ جاؤ خوشی یا نہ خوشی تو انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں خوشی خوشی آسمان کو اللہ نے مخاطب کیا اور زمین کو مخاطب کیا حالانکہ جامع چیز ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العامین نے آگ کے بارے میں کیا فرمایا یا نارکونی بردم و سلام علیہ ابراہیم اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اللہ رب الامن سے آگ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے آگ تو کیا ہو جا یعنی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ٹھنڈی بن جا اور سلامتی اتنی ٹھنڈی نے ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچ جائے کیونکہ زیادہ ٹھنڈا بھی نقصان کرتا ہے نا جی ہاں بلکہ زیادہ ٹھنڈا گرمی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سردی امیروں کی ہوتی ہے اور گرمی غریبوں کی ہوتی ہے جی ہاں سردی میں امیر انسان تو اپنے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے لیکن غریب نہیں کر پاتا ہے جو بیچارہ آسمان کے کھلے نیچے رہتا ہے سایہ نہیں ہے غریب ہے پیسے نہیں کہ جرسی خرید سکے کمبل خرید سکے اس لیے آپ دیکھیں گرمی کے مقابلے میں ٹھنڈی میں لوگ زیادہ مر جاتے ہیں غریب و فقیر لوگ بچارے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے لیکن گرمی برداشت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کیا فرما وہ سلام علی ابراہیم سلامتی والا بن جا ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچ جائے آج بھی دیکھیے بڑے بڑے جو مجرمین ہیں ان کو برف کی سلیوں پر لٹا کر کے ان کو تکلیف دی جاتی ہے جی تو یہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے جو مجرموں کو دیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تو سلامتی ہو جا والا بن جا والی بن جا کن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسے اللہ رب العامی نے پہاڑ کو بھی مخاطب کیا یا او وہ بھی ماہ و قیر و علن الحدید اے و تصویر دہراؤ اور اس کے ساتھ اور پرندوں تم بھی یعنی اللہ رب العامی نے پرندوں کو پہاڑوں کو سب کو حکم دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قلم گرچہ جامد ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے لیے جامد نہیں ہے اللہ کے لیے واخل ہے پھر آگے مسلم فرماتے ہیں فما اصاب ال انسان علم لی اختیہ ہو وما اختاہ لم یقن لیوسی بہو انسان کو جو مل گیا وہ کبھی اس سے خطا نہیں ہو سکتی یعنی وہ انسان کو چیز مل کر کے رہے گی وما اختاح اور جو انسان کو نہیں ملی لم یقن لیوسی بہو اسے کبھی وہ چیز مل بھی نہیں سکتی اللہ نے جو لکھ دیا ہے مل کر کے رہے گا جو آپ کی ہماری قسمت میں نہیں ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گی اللہ کے سننے کیا ہمارا بن عباس سے کہ پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی دنیا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ حکرام نے تم کو لکھ دیا ہے بس اتنی نقصان پہنچا سکتے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے ایسے روزی کے بارے میں اللہ کے اس نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جتنا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اسی روزی دے گا اسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے صبح کو خالی پیٹ چڑیا نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس ہوتی ہے پھر ہمارے میں نے کیا فرمایا کہ روزے کی تاخیر تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم روزی کو غلط طریقے اور حرام طریقے سے کمانے لگو ملے گی اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھ دیا ہے حرام طریقہ اپناؤ گے تو بھی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا اس سے زیادہ نہیں ملے گی لیکن انسان بے صبرہ ہوتا ہے جلد باز ہوتا ہے نا صبر نہیں کر پاتا انسان اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے شادی ہوئی دو تین چار سال گزرے بچہ نہیں ہو رہا ہے چلو فلاں بابا کے پاس فلاں پیر صاحب کے پاس وہ اولاد دیتے ہیں وہ ہے نا ہماری پڑوس گئی تھی نا وہ وہ پندرہ سال کے بعد اس کو بابا نے بچہ دیا چاہو گے تو بچہ مل جائے گا اولاد ملتی وہاں پر جا کر جا کے دھاگا باندھ کر کے آ جاؤ وہ تعویذ دیتے ہیں پہن لیں گے ہم کو اولاد مل جائے گی ہوتا ہے نا اور اولاد مل جاتی ہے لیکن اللہ نے لکھا تھا کہ پندرہ سال کے بعد اولاد ملے گی تو پھر کیا ہوتا ہے اس بدعقیدے کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ دیکھو بابا کے پاس گیا بابا ہی نے دیا ہم کو حالانکہ دیتا کون اللہ رب العالمین دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کی تقدیر اس کا وقت لکھ دیا ہے ہر چیز وقت پر آتی ہے وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں آتی موت بھی وقت سے پہلے نہیں آئے گی وقت ہی پر انسان کی موت آئے گی اسے یہ بھی ہے روزی بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی تمام چیزیں ہیں اللہ رب العامین نے ہر ایک کے لیے کتاب وقت مقرر کر دیا ہر ایک کا اجل وقت ہے اسی وقت پر ہر چیز آتی لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا اور انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے اور جلد بازی میں آ کر کے خلق فل انسان اجل جلد باز مصفے سے نظام کو پیدا کیا کہ جلدی چاہتا نا جلدی مالدار بننا سارے لوگ مالدار ہو گئے ہمارا بھائی ویلے میں رہتا ہے بڑی شاندار گاڑی میں تو بہت پیچھے ہوں تو میں بھی کہوں بینک سے لون لیتا ہوں فلاں سے لون لیتا ہوں انسان کیا کرتا بھی کچھ خود ہمیشہ جو ہے پیچھے سے اس کو جو ہے ابھارتی رہتی ہے اور اس کو جو ہے دیتی رہتی ہے کیا نام ہے دوست کہ دیکھو نا تمہارا بھائی کتنا آگے نکل گیا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میں یہ نہیں برداشت کر سکتی مجھے بھی آگے جانا ہے یہ کیجیے وہ کیجیے تو انسان حرام راستہ اپنا لیتا ہے اور اس کے بعد لیکن اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے اگر صبر کرے گا وہ بھی اللہ اس کو اتنا ہی دے گا لیکن انسان صبر نہیں کرتا ہے جی ہاں تو اس طریقے سے جو اللہ نے لکھ دیا ہے مل کر کے رہے گی چیز جائے گی نہیں آپ سے اس پر ایمان رکھیے ایک حدیث آتی بہت پیاری حدیث ہے کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے اور ایمان رکھے جیسے موت پر اس کو ایمان ہے ایسے رزق پر بھی ایمان اس کا ہو جائے تو جیسے موت سے انسان ڈرتا لیکن موت آ کر کے رہتی ہے ایسے انسان رزق سے کتنا بھی بھاگے گا رزق اس کو مل کر کے رہے گی آپ موت سے کتنا بھی بھاگیں گے موت آئے گی نا ایک دن بولو ہاں؟ کم تم فی بروجی مشیدہ کہیں بھی چلے جاؤ پوری کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ شیشے کا محل بنا لو کہ کیسے آئے گا فرشتہ ہماری جان لینے کے جو بھی کرنا چاہو کر لو وقت پر موت آئے گی تو انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن موت اسے ضرور مل آتی ہے ایسے انسان رزق پر اگر ایمان ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل تو اس کو رزق اللہ تعالیٰ وہ اسی دے گا جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن موت آتی ہے اسی رزق بھی اس کے پاس آئے گی رزق اس کے پاس سے نہیں جائے گی جو لان لکھ دیا اس کو ضرور مل کر کے رہے گی جب فتح الاقلام و توہیتی صاف صحف قلمیں خشک ہو گئیں اور رجسٹر لپیٹ دیے گئے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا گیا ہے اور صحیفے لپیٹ دیے گیا اس میں کبھی بیشی نہیں ہوگی یہاں اقلام استعمال کیا گیا حدیثوں کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہے جبکہ آپ نے حدیث سنی کہ اللہ نے قلم ایک پیدا کیا یہاں اقلام بہت سارے قلم قلم کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ انسان کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ بہت ساری یعنی تقدیر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ایک تو لوہے محفوظ میں ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے نمبر دو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے فرشتہ آتا چار چیزیں لکھتا ہے اس کا رزق اور اس کی عمر اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا ہے نا یہ چار چیزیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں فرشتہ آتا ہے یہ بھی ہے ایسے ہی شب قدر میں وہاں بھی بہت ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس لیے فیصلوں کے لحاظ سے یہاں پر جہاں استعمال کیا گیا ہے پھر آگے مصنف فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ علما فی ان ندا علی کا فی کتاب ان ندا علی کا اللہ سیر کیا آپ نہیں جانتے کہ یقین اللہ تعالیٰ جانتا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر ہیں اور یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کی آئے دلیل کے طور پر کہ اصاب مصیبت ان فل عرد ولافی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان ندا ان کا اللہ سر کوئی بھی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں تمہیں اگر پہنچتی ہے وہ سب کے سب کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں یقیناً یہ لکھنا اللہ پر بہت آسان ہے بہت آسان اللہ رب العامین پر تو اللہ رب العامین نے اپنے علم کے مطابق ساری چیزیں لکھ دی ہیں مصیبتیں بھی لکھ دی گئی پریشانیاں بھی لکھ دی گئی اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جو فیصلے میں کوئی کمی نہیں ہے فیصلے میں کوئی عیب نہیں ہوتا یہ جو ہم بری تقدیر کہتے ہیں یا بری چیز کہتے ہیں یا مصیبت کہتے ہیں انسان کے پہنچنے کے لحاظ سے ہوتا ہے ورنہ فیصلے کے لحاظ سے اس میں کوئی خامی نہیں کوئی عیب نہیں ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہی ہے اللہ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا انسان کہتا کہ بھئی کیسے اللہ رب العالمین نے بیماری موت پریشانی فقر و فاقہ اقربا کی موت فلاں کی موت یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین ایک حکمت کے تحت ساری چیزیں کرتا ہے حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ فیصلے کے لحاظ سے اس میں کوئی غلط نہیں ہے یہ انسان کے لحاظ سے ہوتا ہے انسان کے لحاظ سے انسان کو بیماری آ گئی تو کہتا ہے یہ بھائی برا ہو گیا لیکن وہی برائی دیکھی بیماری اگر آپ کے لیے مان لیجئے برا ہے تو وہی چیز ڈاکٹر کے لیے اچھی چیز ہے اگر دنیا میں بیماری نہ ہو تو ڈاکٹر کی روزی کیسے چلے گی چلے گی روزی اس کی نہیں چلے گی تو ایک نہ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے شر ہے لیکن دوسرے نہائیے اس کے اندر خیر ہوتا ہے اس لیے دنیا کے اندر کوئی چیز شر محض نہیں ہے کہ اس میں شر ہی شر ہو حتیٰ کہ ابلیس بھی شر محض نہیں ہے کہ اس کے اندر شر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ابلیس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون ابلیس کا بندہ ہے تو کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر شر محض صرف اور صرف شر ہو ہر ایک کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں شر کا بھی پہلو ہوتا ہے ہاں کسی کے اندر زیادہ ہو لیکن خیر کا بھی پہلو رہتا ہے دوسرے ناحیے سے تو اگر بیماری شر ہے جو بندہ بیمار ہوا وہی ڈاکٹر کے لیے خیر ہے ڈاکٹر دعا کرتے ہیں کہ آفتیں آئیں مصیبتیں آئیں اور جو ہے چلے سیزن اور موسم بیمار ہوں لوگ ہمارے پاس آئیں اور اس طریقے سے ہم کمائیں تو یہ ایک ناحیے سے اس کے اندر شر کہہ سکتے ہیں دوسرے ناحیے سے اس کے اندر خیر رہتا ہے وہاد تقدیر اتاب علم ہی سبحان ہو یہ کون فی مد یا جملتوں و اور یہ جو تقدیر ہے اللہ کے علم کتابیں یہ اجمالن اور تفصیل کچھ دیگر مقامات کے اندر بھی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بھی بتایا فقط قطبہ فی اللہ محفوظ ماشا کہ اللہ رب العامی اللہ محفوظ میں جو چاہا وہ لکھا وہی خلق اجز الجنی نے قبل روح فی اور جب بچے کے جسم کو اللہ پیدا کرتا ہے اس کے اندر روح پھونکنے سے پہلے یہ بات علیہ ملکن اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فعی عمر و برب کلمات چار چیزوں کے لکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا جاتا ہے فع قاعل ہو اکتب رزق ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے رزق کو لکھ دو وہ اجل ہو اور اس کی عمر کو لکھ دو وہ عمل ہو اور اس کے عمل کو لکھ دو وہ شقیون ام سعید ان وہ اور وہ بد بخت ہوگا بد نصیب ہوگا خوش نصیب ہوگا یہ بھی لکھ دو اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی ہیں تو مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ جو تقدیر ہوتی ہے یہ اللہ ابامن کے علم کے تابع ہے اور یہ لوہے محفوظ کے اندر بھی لکھی گئی اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی لکھی جاتی ہے ایسے ہی تیسری چیز کی انہوں نے کہا وہ نحواز ذالق اور نواز ذالق سے ان کا اشارہ ہے شب قدر کے اندر کیونکہ شب قدر کے بارے میں اللہ فرماتا فیحہ فرق و کلو امر الحکیم امر امن عندنا انا کنہ مرسرین کہ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا یعنی جو بھی حکمت سے پر ہیں کام ان تمام چیزوں کا باقاعدہ فیصلہ کیا جاتا ہے شب قدر میں تو اس طریقے سے لوہے محفوظ کے اندر بھی ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور شب قدر وغیرہ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں حتیٰ کہ روزانہ بھی انسان کے تقدیر کے اندر کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں کل یومن جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہر انسان کے بارے میں تو اس طریقے سے یہ سب اللہ رب لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم کے تابع ہیں اللہ کے علم سے ہٹ کر کے نہیں ہیں فہاد القدر ہو غلط القدریت قدیمن و منکر یوم قلیل یہ کہتے ہیں یہ جو تقدیر ہے یہ پرانے زمانے کے جو قدریات ہے تقدیر کے انکار کرنے والے یہ اس کے منکر تھے بہت سارے اس میں منکر تھے لیکن آج اس کا انکار کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں کس چیز کا انکار کرنے والے یہ علم اور کتابت کا پہلے زمانے کے جو قدریہ تھے اسی لیے قدریہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کے مجوس ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور ان کے کفر کے بارے میں اکثر علماء کا اتفاق ہے کیونکہ تقدیر کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنا ہے قرآن کا انکار کرنا ہے تو اس زمانے کے جو قدریہ تھے ان میں سے اکثر لوگ ان دو چیزوں کا انکار کرتے تھے ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کا اور نمبر دو لکھنے کا وہ کہتے تھے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا اسے پہلے اللہ کو نہیں معلوم رہتا ہے یہ کہتے تھے نمبر دو کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر تقدیر لکھ دیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا نا اس بلا یہ کہا کرتے تھے حالانکہ بتایا گیا کہ تقدیر ظلم نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کا فیصلہ ہے ظلم کب ہوتا جب انسان مجبور ہو جاتا انسان مجبور نہیں ہے لہذا یہ جو ہے ظلم نہیں ہے تقدیر عدل ہے اللہ کے علم کے مطابق ہے تو جو پرانے زمانے کے قدریہ تھے وہ انکار کرتے تھے ان دو چیزوں کا اللہ کے علم کا اور لکھنے کا یہ نہیں لکھی گئی تقدیر اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قدریہ ان سے جب تم بحث کرو مناظرہ کرو تو اللہ کے علم سے متعلق بحث اور مناظرہ کرو اگر وہ مان لیں تو پھر انکار نہیں کریں گے تقدیر کا اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے اسی لیے قدریہ جو تقدیر کے منکر تھے اس پرانے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں ان کے کفر پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کیونکہ اللہ کے علم کے اور تقدیر کے لکھے جانے کے منکر تھے تو کہتے کہ آج کے جو قدریہ ہیں اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کون امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کے جو قدریہ ہیں تقدیر کے انکار کرنے والے اس کا انکار کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں تقدیر یہ علم ہے اللہ کا اور ساتھ ہی ساتھ علم کے مطابق لکھ بھی دیا گیا ہے آج کے جو قطریاں ہیں اس بات کو مانتے پہلے کے نہیں مانتے تھے تو یہ پہلا درجے کے تعلق سے بات ہماری تھی پہلا درجہ کیا تھا تقدیر کے درجات کا علم اور اس کے تحت دوسری چیز کیا آئی کتابت یہ دو چیزیں ہوگی اب دو درجے رہ گئے ہیں پہلا دوسرا درجہ کیا ہے تیسرا مشیت اور چوتھا کیا رہے گا پیدا کرنا یہ انشاءاللہ اللہ چھٹی سے آنے کے بعد پڑھیں گے ٹھیک ہے اور منگل کو پتہ نہیں شاید درسنا ہو اگر رہے گا تو اعلان بھیجیں گے اور اگر جو ہے نہیں رہے گا تو بھی اعلان جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العامین ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو علم نافع بتا بنائے علم نافع عطا کرے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور تقدیر پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے شرک اور بدعت اور خرافات سے نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کے فاطر الام امین محمد والا علیہ وسلم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ